قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے اور ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہیں اور ہم نے اپنی بندگی اسی کے لیے خاص کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے کہ مشرقین اہل کتاب آپ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جھگڑا ختم کرتے ہوئے کہیے کہ تم کیسے لوگ ہو جو اللہ کی توحید و اخلاص اور اس کے عوامر و نواحی پر عمل کرنے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے اس کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ ان سے برات کا اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ اگر تم شرک پر جمے رہے تو ہم ایک دوسرے سے بری ہیں اور ہم تو اپنی عبادت اور تعلق باللہ میں مخلص ہیں